دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ واہ واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم پر دور ہو کیا شام ہے رتبا کیا ہے سب اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا گئے میں مجرم ہوں اپنے کا ساما کروں سب شاہ کیسے یعنی شفیع روزے جزا کا کروں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کروں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا روزے جزا کا جزاک تجھے تنا سے اللہ تیرے تو بے تنا ہی سے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں تو حیراؤں میں تو حیران ہوں کیا بھی نہیں ہے ہے نا ہے نا تو بولے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کروں رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلم یا مشکل خسا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بل بل نے گل ان کو کہا تو کمری نے سر میں پیسا تو حیرت نے جھجلا کر کار بھی نہیں وہ بھی نہیں گہرا ہوں میرے میں کیا کیا کہوں تجھے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تم ہو تیراکوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے غیروں میرے شاہ میں کیا کیا بچانا سب سے بڑا فرض جان بچانا سب سے بڑا فرض صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے یہ الگ بات کہ محبوبوں نے شفا دے گی جو آب دہن میں شفا مل گئی یہ الگ بات لیکن صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان روز غرر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز نماز تو فرض ہے نماز تو فرض ہے اور عصر کی نماز تو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر اب سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے ہاں ہاں آقا آقا ہاں تو نے ان کو جان انہیں صدیق کو جان انہیں پھیر دی نماز علی کو پھیر دی نماز ہاں اے میرے آپ کا نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے ہیں جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پورو اصول بندگی اس تاجور کی ہے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ان کی نبوت ان کی امو ہے سب میں آم ام البشر بشر کے تیسر کی ہے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نقل اس گل کی یاد میں یہ سدا گل بشر کی ہے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہوتے کہاں تلاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے رابوں میں شاہ میں کیا کیا تمہیں رابوں میرے شاہ میں کیا کیا کیا کیا سب سے اوانا ہمارا نبی سب سے بالا اوانا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تو عالم کا جھولا ہمارا نبی مل کے دھونے یا جداروں کا آتا ہمارا نبی جن کے تنگوں کا دھونا ہے آب حیات ہے وہ شان مسیحا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آقا ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا وہ گل ہے وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے میرے شاہ میں کیا کیا میں کیا چ آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و متاثر و منور و مصفا و مجلہ دن آلہ جو نظر آئے کہیں جلوہ ہے روح شہی اب رات کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے جو گزر جائے وہی راہ چمک جائے مہ جائے بنے رونق گلزار سوگ لو خوشبو کے سوئے محمد وہ سیا زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنف جائے سیوتی یہ چندیلی یہ گلے لال اور چمپا کا نکھار جس کی نکھت میں ہے قرآن گلو پھر وہ سمن نہ باد چمن چمن ناز چمن رنگ چمن مور چمن سارا چمن زار ورفعنا ورفعنا لگا ذکر کی اس آیا توسیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تزمین میں ہر شہ زمان کیسے من کا لمتا عینی تو آئی وہ اجملومین کا لمتا لیکن مثال

یا حبیبی یا محمد یا عروس الخافقین یا معید یا مماجد یا امام القبلتین ورفعنا لك ذکران ورفعنا ذكرى بلغ الأولى بكماله كشفت جاء بجماله بلغ الأولى بكماله كشفت جاء بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ورفعنا لك ذكرى ورفعنا لك لك ذكرك يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن صنعه كما كان حقه بعد زخودا بزرگ کوئی قصة مختصر ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك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

یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے ہونا یہ بھول وہ بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو خیمہ اخلاق کا ہوتا اسی نام سے نبز ہستی کا اسی نام سے ہے ور پا ورفعنا نسیمہ نسیمہ جانی بے پتہ گزر کن ز احوال محمد را خبر کن تو سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن بر پڑھنا لگ رکھ سبحان اللہ بر پڑھنا يا أيها المزمى تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا تجھے ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں زمین و زمان تمہارے لیے ہے مکین و مکان تمہارے لیے ہے چنی و چما تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہے دہنے زباں تمہارے لیے بدلے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک کو سمک کا نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سہر یہ برگو شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم ربام تمہارے لیے ہے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں میں میں ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے آرا چلائے کارا بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب عرب بے جہاں تمہارے لیے نہ روح نہ نہ عرش بری لوہے مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں سے کھلی اصل کی نگاہ تمہارے لیے یہ پیسے دیے وہ جھوٹ کہ نام لیے سمانا چاہیے سہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آبے نہیں اب زمانہ پیے کتابیں آپ زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ شخص سیے سکے بدا تمہارے لیے رشتے ختم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم سو جہاں میں گیا تمہارے لیے یہ مرحمت ہے یہ کچی مت ہے نہ چھوڑی مت ہے نہ اپنی گھر سے کرے اور اسے بھرے قصور جنا تمہارے لیے بنا فقا پکا پکرت ہر دے دو چہت ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں کما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے میرے شاہ میں تجھے ہر میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اور باپ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہہ لے گی سب کچھ کچھ کچھ ان کے خان کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہتے کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے حق نے سکھن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں حشر تک ڈالیں گے ہم کب تک ڈالیں گے حشر تک حشر تک ڈالیں گے ہم کیا ڈالیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سرکار کی آمد سردار کی آمد آخا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد آخا کی آمد داتا کی آمد آخا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد آخا کی آمد داتا کی آمد اور نور کی آمد اور نور کی آمد زمانے بھر کا یہ فائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا گانا نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں دیا دلہا بنا دلہا صبح شبے ولادت آئی نئی حکومت سکہ سکا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شبے ولادت پیارے ربیع ابل تیری جھلک کے سچ سے چمکا دیا نصیبہ رخ یا مہر سما یہ وہ بھی نہیں رخ ہے یا مہر رخ دل زلف زلف یا یہ بھی بھی نہیں نہیں وہ شب شلقا مشکل بھی بھی باب میرے اپنا ہے رام ہے رام یہ ہے پتا یہ بھی ہے حیران بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ ہے اب دلا اور عالم کا شاہ اب اور لال وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں برس ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور بل بل میں بل ان کو کہا تو کمری نے سر جان پزار جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی بہت جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور کوئی تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چم کا خورشی تھا کس زور پر اور کیا کیا پری دام دام جب وہ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردا جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر ڈرتا ڈردا کیسیا کی سزا اب ہوگی گیا روزے جزا ڈردا کیسیا کی سزا آپ یا روزے جزا تو بھی ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کوئی ہے نا پر یا حسن کا ہے سفر کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن ہے سپر یا ہے وقت تیری عطا کا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وقت تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دل لگا میں ہونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے ہم میں ہونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خدا یہ بھی بھی نہیں وہ نہیں رزق خدا کھایا پیا پرمان حق تالا کیا سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرو تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں